السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 384 384 بہت بہت بہت دھیان سے سنیے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گنا ہو رہا ہے عوام اور خواص میں ہو رہا ہے عام طور سے آدمی اسے سمجھتا نہیں ہے اس لیے اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کیجیے اور اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر آنے کی کوشش کیجیے میراث دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے اسلام کے ارکان نماز روزہ زکوٰۃ حج اور دیگر احکام کے سلسلے میں یہ حکم دیا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ دو حج کرو وغیرہ وغیرہ مگر نماز پڑھنے روزہ رکھنے زکوٰۃ دینے حج کرنے اور دیگر احکام کے بجا لانے کی تفصیلات نہیں بتائی بلکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا کہ آپ ان کی تفصیلات اپنی زبان سے اپنی زبان مقدس اور عمل مبارک سے واضح فرما کر امت مسلمہ کو روشناس کرا دے اور سمجھا دیں رہا وارثوں کو صحیح تقسیم کے ساتھ وراثت دینا تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے صرف اتنی ہی بیان پر اکتفا نہیں فرمایا کہ وارثوں میں مرد اور عورت کو وراثت دو اتنا نہیں کہا بلکہ براہ راست اللہ تعالی نے تقسیم وراثت کی مکمل تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کس وارث کو کب کتنا اور کیسے حصہ دینا ہے اور نہ دینے پر کیا کیا وعیدیں ہیں ان چیزوں کو جس تفصیل تاکید خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے ویسے کسی اور احکام کو نہیں بیان فرمایا لیکن آج اکثر مسلمانوں بلکہ اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں جتنی کوتاہیاں لاپرواہیاں اور غفلتیں تقسیم وراثت کے سلسلے میں ہو رہی ہیں شاید اتنی لاپرواہیاں کسی اور احکام میں ہو رہی ہوں خاص طور پر یتیموں بیواؤں اور بے زبان بیٹیوں اور بہنوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کا حق کے میراث مارا جا رہا ہے العماد الحفیظ بلکہ بیٹیوں اور بہنوں کو کے بارے میں تو صاف طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے صاف طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا حق جو بنتا تھا سارا کے سارا جہیز کی شکل میں دے دیا اب والدین کے ترکے میں ان کا کوئی حق میراث نہیں یاد رکھنا جہیز میں خرچ کرنے سے میراث کا حق ادا نہیں ہوتا میراث نہ دینا ایسا ہی ہے جیسے شراب پینا زنا کرنا سودی کاروبار کرنا یہ ایسا ہی گنا ہے یاد رکھنا جبکہ جہز جہیز کا میراث سے کوئی تعلق نہیں چونکہ جہیز زندگی میں دیا جاتا ہے جس کا دینا ضروری بھی نہیں ہے اور میراث مورس کے مرنے کے بعد جس کا دینا نہایت ضروری ہے یہی حکم شریعت ہے اسی کو سمجھ کر وارثوں کو مکمل ان کا حق میراث دیں اور مروجہ جہیز کو سرے سے ختم کریں اور یاد رکھیں اگر تقسیم وراثت میں خود کو گنہگار سمجھتے ہوئے کسی نے قرآن قانون سے انحراف کیا تو یہ جرم اور گناہ عظیم ہیں اور اگر خدا نخواستہ قرآن قانون اور خداوندی ضابطے سے انکار کیا تو اس سے نفرت استحزاب اور استخفاف ہلکا سمجھنے تک نوبت پہنچ گئی تو یہ سراسر کفر ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ میراث کی تقسیم اور اس کی اہمیت کو فریضۂ خداوندی سمجھیں اور سماج اور معاشرہ میں عملی طور پر اس کو نافذ کریں تاکہ دنیا کے چند روزہ عائش و عشرت کے خاطر آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمت سے محروم نہ ہوں عذاب جہنم اختیار کرنے دنیا کے فائدے کے پیش نظر آخرت کو برباد کر لینے احکم الحاکمین کو ناراض کرنے اور اس کے قہر و عذاب اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر جرت کرنے سے مکمل محفوظ رہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بھی مستحضر رہے کہ یتیموں بیواؤں اور بے زبان بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ میراث ہڑپ کر کے فائدہ اٹھائیں گے تو میرے چاند یاد رکھنا کب تک فائدہ اٹھاؤ گے جلدی ہی موت کے چنگل میں گرفتار ہو کر اس زمین کے نیچے دبا دیے جاؤ گے اور عالم و خبیر کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے تو اس وقت کیا جواب ہوگا لہذا آج ہی اس کی فکر کریں خاص تو اپنے قریب کے علماء سے مسائل پوچھ لیں اور پوچھ کر ورثے کے تقسیم کا فکر کریں اور حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہو رہا تھا رو رہے تھے انتقال پر حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی صدیق اکبر کے انتقال پر یہ تفصیل کل بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو میراث کے احکامات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین